كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے قبو کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو محوس کروایا آپ جانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے پیغمبر اللہ کے نبی اور رسولوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں آخری پیغمبر سرور تو نہیں آئی دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا دیا جائے پیغمبر اللہ کی قربت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے فرشتے بھی اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا کہ پیغمبر قریب ہوتا ہے کریمہ طیبہ کے ساتھ فرشتوں کا ذکر نہیں کرتے لا الہ الا اللہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ایسا کریمہ آپ نے نہیں چنا ہوگا نکاری کا کریمہ اشرافی کا کریمہ اللہ کی نزدیکی جو سب سے بڑی چیز حاصل کرنے والی ہے وہ نبوت اور رسالت ہے اور جو پیغمبر اور جو نبی اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اپنے قریب کریں گے آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا مرتبہ طرف آزاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو قرآن شریف نے کہا تما دنا پتا دلنا پکانا بابا بہو سلی کو اجنا بہو نا گلاب ما اوہا اللہ نے معراج کے موقع پر جمعے یادی آئے ہندو سلام کو پیچھے کر دیا اور سرور قونین آمار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان کے دو لکڑیوں کے درمیان جتنا فاصلہ یا کمان اور تیر کے درمیان جتنی قربت رہتی ہے مقدمین کرام نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کیا اس لیے کہ نبوت اور عدالت میں سب سے اونچا مقام سعید الانبیاء سعید الرسل آپ ہی کا مقام خاتم الانبیاء آپ ہی ہے اس لیے نزدیکی کی اس درجے حضرت سارے حسرات و سلام کو بات کرنے کے لیے بلایا تو آسمان پر نہیں بلایا کہا کہ وہ ہے دور پر تشریف کیا جائے گا اور فرمایا کہ اللہ نہ آ رہی ان کا بھی بڑا دل مقدس ہوا آدمی کا تو چپل اور جوتے نکال کر آئیے آشے ایرانی کے پاس نہیں ساتویں آسمان میں نہیں دنیا میں دور کسی دنیا میں ہے کسی زمین پر ہے اور وہاں اتنے آزاد اور وہاں وہ حالت محبوبیت کا کہ تم کا دادا پتا لگنا پکانا پاوا اور کہیں کا بدلا تو جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے اللہ سے اتنے ہی قریب ہوتا ہے جتنا اس کا مقام حکومت اور مقام دالت ہوتا ہے لیکن اللہ کے حدی کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اللہ نے آپ کے سبزے میں اور آپ کے دوپہر میں اس امت کو بے شمار نعمتوں سے ملاحال کیا ان نعمتوں کی قدردانی نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے ان کو پہچانا تو کس نے پہچانا پیغمبروں نے پہچانا نبیوں نے پہچانا رسولوں نے پہچانا اور کہا ہماری نبوت لے لیجیے ہماری عزارت لے لیجیے اور کیا کریں بدلے میں آپا کا غلام بنا قرآن ہی مانا تھا پیغمبروں نے نبیوں نے رسولوں نے اللہ نے کسی کی دعا کو قبول جس کے شخص سے مشرف نہیں کیا حضرت عیسا علیہ السلام و السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کروا دیا اور آئیں گے حضرت عیسا علیہ السلام لیکن ظاہر انجیل بن کر نہیں آئیں گے پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے روح اللہ بن کر نہیں آئیں گے بار مسانی جیسے رحمت اللہ اور رحمت اللہ جسے عام سلحا اولیاء پیغمبر کی حیثیت سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر آقا کے بعد آنے والا نہیں ہے نبی آنے والا نہیں ہے آخا پر نبوت کو ختم کر دیا گیا آخا پر رسالت کو ختم کر دیا گیا آپ خاطب آخلیاں ہیں خاطب المرسلین ہیں خاطب النبیین ہیں قیامت تک نہ نبی آبادی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نہیں آئے گا اگر ایک سال انسان اروتی بن کر آئیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کی امت اور آبا کے غلاموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ سید المسان علیہ السلام وسلام انہوں ہی بن کر آقا کے غلام بن کر اس دنیا میں گے آپ کی شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے آپ کی جیت پر آپ عمل نہیں کر سکتے اللہ نے اس امت کو اتنی فضیلتوں سے نوازا اتنے خوبیوں سے نوازا اتنے کمالات سے نوازا نے دعائیں کی جو مخلوق میں سب سے اونچا درجہ اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی کا ہو سکتا تھا وہ نبوت اور رسالت اس سے بڑا درجہ کاری جاتے ہیں جو بنے گا نبی کے سطح میں کتب جو بنے گا نبی کے سطح میں اب جان جو بنے گا نبی کے سطح میں اور جو بنے گا نبی کے سطح میں اپست جو بنے گا نبی کے سطح میں محسوس جو بنے گا نبی کے سطح میں مولو جو بنے گا نبی کے سطح میں مسلمان جو بنے گا نبی کے سطح میں آپ کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ اپناتا ہے وہ راستہ دلالت کا گمراہی کا تباہی کا بربادی کا اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ راستہ پہلو پر یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے یہی راستہ سیاحت مستقیم کا راستہ ہے جتنے بنیں گے پیغمبر کے رستے میں بنیں گے اور پیغمبر کیا لے رہے پیغمبر ہی لے لو مجھے آقا کا غلام بنا دو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آقا کی امت میں اوف بنا دو آقا کی امت میں افضال بنا دو آقا کی امت کے اندر مجھے نانوی کا مقام دے دو اشرف علی خانسی کا مقام دے دو اور باعث کا مقام دے دو یہ نہیں مانتا حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ صرف یہ یہ بات ہے کہ انہوں نے آپا کی امت میں بنا دے آپا کے غلاموں میں میرا شمار پڑ رہا رکھا ہے اس امت کے اندر پیغمبروں نے کہا کہ پیغمبری لے کر نبوت لے کر رسالت آدمی بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دیتا ہے دنیا میں وہ بیوقوف ہے آدمی جو چھوٹی چیز پانے کے لیے بڑی چیز کی قربانی دے سمجھ گئے بڑی چیز کو پانے سے آدمی کو اگر سو روپئے دلی کے اندر ملنے والے ہیں تو وہ دس ہزار روپے کی ہماری جہاز کی ٹکٹ لے کر سو روپئے پانے کے لیے دلی کا سفر نہیں کرے گا وہ دس ہزار روپے کی ٹکٹ جب لے گا جب اس کو ایک لاکھ روپے ملیں گے پچاس ہزار روپے ملیں گے اور اس سے دگنی رقم ملے گی کم رقم خرچ کر کر بڑی رقم پاتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے پیغمبروں نے نبوت کے بدلے رسالت کے بدلے اس امت میں آنا چاہا آقا کے غلام کرنا چاہا انہوں نے کچھ دیکھا انہوں نے کچھ پایا انہوں نے ان کی فضیلتوں کو ان کے منافع کو ان کے قبلات کو انہوں نے پڑھنا اور پہچانا اور اللہ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا یقیناً احسان فرمایا ہم نے مانگا نہیں تھا اللہ اگر چاہتے اسرائیل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے اللہ اگر چاہتے اگر یہ کہا سلام کے قوم میں پیدا کر سکتے تھے اللہ اگر چاہتے حضرت کی قوم میں ہم تھے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لاہور اللہ جیسے آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں ہم تو تعریف کرنے کے لیے لائق نہیں ہے آپ نے ہم پر جو احسان فرمایا کہ آپا کی امتی بنایا آپا کا غلام بنایا بہت بڑا اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے ہے روزے کے بعد میں نماز کے بعد میں مسجد کے سلسلے میں ہر لائن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص مکان دیا امت محمدیہ دیا صلی اللہ علیہ کا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں اور پچھلی قوموں کے والے ہیں اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبزے میں ہیں ان کے بالمقابل جو کافر ہیں جو مشرق ہیں اور جو اسلام دشمن ہے مسلمان دشمن ہے اللہ نے ان کی رحمتوں کا کرتو ان پر کے ڈال دیا امت اتنی با رحمتوں والی ہے برکتوں والی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے کہ اس امت کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا دشمن بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گیا اس امت کا نمازی اس امت کا مجاہد اس امت کا حاضی اس امت کا شہید اس امت کا عالم اس امت کا حاجی اس امت کا سفار دینے والا ان کی بات نہیں اللہ نے اس امت کو اپنی رحمتوں سے اتنا مانا مال کیا اتنا مانا مال کیا ایک امت دو قسم کی ہے ایک امت دعوت اور ایک امت امت ہم اور آپ ہیں اللہ کے حبیب پاک کا کلب کی دعوت کو ہم نے قبول کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قبول کیا زبان سے اور دل سے نہیں مانا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساطنت کا کلمہ پڑا لیکن گن ہیں مال کا دولت کا روپیوں کا پیسوں کا حکومت کا سلطنت کا امریکہ کا برطانیہ کا سوپر پاور طاقتوں کا یعنی لیکن ہم ہیں امت اجابت اجابت کے والے قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے آقا کی دعوت کو ابلو لا علامہ سب کے ہو ہم نے کہا آپ کا سبزنا ہم ایمان لے کر آئے اور ایک ہے امت دعوت امت دعوت کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کے آنے کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ابو جہل ادوا شیوا ابو جہل عبد اللہ اصل سلور پہ یہودی نظارہ عیسائی یہ اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس تک اسکت تک دعوت پہنچانا ضروری ہے اور ہم نے قبول کر لیا تو ہم حکومت اجازت ہے جن لوگوں نے مانا اس کو حکومت اجازت کہتے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں مانا اس کو حکومت دعوت کہتے ہیں امت اجازت کے لیے وعدے تو ہیں ہی فصیلتیں ہیں ہی کمالات تو ہے ہی اس کے لیے اور خوبیاں تو ہے ہی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کی کہانی اور امت مدد بتایا ہی اور اس کی فضیلتیں لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے سطح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو امت دعوت ہے ابو جہد کی پارٹی ابو جہد کی پارٹی ادبا کی پارٹی شیبا کی پارٹی اللہ نے ان کو بھی رحمتوں سے مالا مال کیا آپ کہیں گے ان کے لیے کیا رحمت کا معاملہ ہے آپ دیکھیے گا پچھلی امتیں جو آئی قوم کا معاملہ قوم آج کا معاملہ قوم میں کا معاملہ اور قوم لوگ کا معاملہ اللہ سوال تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبوس کیا اور پیغمبر دن رات ان کے پیچھے محنت کرتے رہے دعوت اور تبلیغ کا طریقہ انجام دیتے رہے قوموں نے مدتیں مانگی کہاں تم سال مانگتے ہو ہم دس سال دیں گے تم دس سال مانگتے ہو پچاس سال دیں گے پچاس سال مانگتے ہو سو سال دیں گے ہزار سال مانگتے ہو تو گے آج آپ نے گنتی کا تو قومی ہے لمبا پلم تو پیارا ساڑھے نو سو برس تک السلام سلام دن اور رات مستقل کام و تفریح کا فری کا انجام دیتے رہے اور جب وہ مدت سخت ہو گئی اللہ سوار تالا نے روح کو گباہ کیا اور زمین آسمان پانی ابلنے لگا ایک لفظ اللہ نے قوم دودھ کو تباہ کر دیا اور قوم کو برباد کر دیا حضرت علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور اتمام حجت ہو گئی تو اللہ نے اس قوم کو آبادی کو ابریل رسی علیہ سلاد و سلام کو بھیج کر ایک پر میں اٹھا کر آسمان تک کی طرح قریب لے کر گئے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے مرخ باندھ دیتے تھے تو آسمان کے بڑی سے سن سکتے تھے اور وہاں سے اس بستی کو الٹ دیا اللہ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا اللہ نے قوم سبود کو برباد کر دیا اللہ نے قوم آرام کو برباد کر دیا لیکن میں نے بتایا یہ امت رحمت ہے سے جو اجازت کی نسبت سے جڑا وہ بھی رحمت والا ہوا آخا سے جو دعوت کی نسبت سے جڑا وہ بھی رحمت والا ہوا آخا کی جس نے بات مانی وہ بھی رحمت والا ہوا اور آخا کی مخالفت میں آقا سے نسبت قائم کی آقا کی شادی آقا اتنا فی کر رحمت مجسم رحمت اور اللہ اللہ کا رحمت للعالمین اپنے اپنے تو آقا کی رحمت کا قیامت تک آنے والے آقا کے دشمنوں کو بھی مل رہا ہے وہ کہتے وہ اس طریقے سے کہ آقا نے دعا کی اے اللہ لفظ میری امت کو تباہ اور برباد نہ کر رہا ہوں اور جو تباہ ہوئی انسٹالمنٹ میں تباہی ہوئی اور جو برباد ہوئی ڈوبی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کرناٹک بعد میں تمل بعد میں آندھرا اور بعد میں اتر پردیش اترانچل انسٹالمنٹ برف اللہ تبارک نے پوری آبادی کو تحت تحت کر دیا میز کا نابود کر دیا ان کے وجود کو ختم کر دیا اور ان کو بھیج دیا گیا اور اپنے جو کو یعنی کہ جو لوگ ہیں یہ کار ان کے دیوانی دیا گیا تم نکل جاؤ وہ اللہ کا کرنا ہوا حضرت یوم علیہ السلام کلام کے ساتھ نیک لوگ نکل گئے اللہ نے غلطی کو تباہ کر دیا حضرت یوم علیہ السلام نے کٹنی بنائی اور کٹنی میں جو رکھا وہ بچ گئے اور کبھی اللہ نے ساری آبادی کو سارے وجود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کر بہت کر دیا اور سمود اور آج حضرت سال ارے سلا تو سلام کی مٹی کے ساتھ قوم کے لوگوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی اور قتل کرنے کی کوشش کی اور سال علیہ سلا تو سلام کی جو نشانی تھی اللہ کی اس کی بے روپتی تھی اللہ نے آپ ہاں، تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھیں اللہ نے کسی قوم کو اس کے اندر تین بار دھیرے دھیرے عذاب نہیں کیا بلکہ اللہ سبار تعالیٰ نے ایک لفظ ایک کے اندر ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ نے ساری بستی کو تباہ کر دیا برباد کر دیا کر دیا شہیدوں آدم اللہ نبی علیہ صلاح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلط تک پیغمبروں کی قوموں کو جو عذاب آیا آپ کو یہی تاریخ ملے گی لیکن سر آسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحمت کو کسی نے اور نہیں کیا ہوگا تدبر نہیں کیا ہوگا ارے ابو بکر صدیق بنا ہے آقا کے سطح میں اور ادھر فاروق بنا ہے آقا کے سطح میں عثمان جنور بنا ہے آقا کے سطح میں علی کو بنا ہے آپ کے سب سے میں کام سے بنا ہے آسا کے سبق میں تو اس قوم کے جو ابول ہے ابول ہے خطبہ اور شیوا یہ بھی آپ کی رفتوں سے مالا مال ہے یہ اڈوانی ہو اور یہ جو ہے انگریز ہو یہود ہو ہو ہوش ہو سونی بلیر ہو یہ بھی میرے آپ کے سب سے اور آپ کے قرم و کرم سے اور آپ کی سرکاری رحمت ہے اگر اللہ کے حبیب کا کے جدوں ستار نہ ہوتا تو جس طریقے سے قوم قوم قوم قوم لو ایک بغیر کے کے بغیر قسطوں اور دھیرے دھیرے ہوئے بغیر ایک لفظ ایک لمحہ ایک اللہ نے ان کو مٹا دیا تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علاقے تشریف لے گئے پہلی وہی اقرا ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اس وقت سے لے کر اب آج جو ہے بیس محرم ایک بج کر دس منٹ تک میرا ماں کا حبیب کا سرد کے یوزوں کے سبزے میں امت دعوت کے ساتھ اور وہ ساتھیوں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے گرم کا معاملہ ہے میرا اللہ قادر قدرت ہے جس نے نمرود اور زمین بچر سے تباہ کیا برباد کیا وہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے وہ لفظ برباد کر سکتا ہے وہ کابری مسجد کے قاتلوں کو انسان کر سکتا ہے ان کے ہاتھوں کو فارغ دے سکتا ہے میرا اللہ سوال ابو جہد کو دی ابو لہب کو محلت دی اتبا کو محلت دی شیوا کو محلت دی عبداللہ اللہ دے سلون کو تک محلت دی اللہ ان کی بچوں کو محلت دے رہا ہے یہ بھی آپ کی چوتوں کے جانے رہی بھی اور شان غریبی ہے آپ کہیں گے اس میں شان کریبی اور شان رہی کیا بات ہوئی بات یہ ہے کہ جب قوموں پر ایک آ گیا اور ان کو سدھرنے کا موقع نہیں ملا اور سبلنے کا موقع نہیں ملا اور کل کہے گی کہ اگر ہمیں محلت دی جاتی ہو سکتا ہے قوم نو قیامت کے دن کہے گی ہو سکتا ہے قوم لو قیامت کے دن کہے گی قوم اور قوم جوائز قیامت کے دن کہے گی اے اللہ اگر ہم عذاب کی غلطی کو پہلے دیکھ لیتے ہم توبہ کر لیتے ہم نبی پر ایمان لے کر آ جاتے اللہ نے ان کو دھوخہ نہیں کیا نبی کے دعوت و تفریح کے ٹریڈ کے اندر جو تم قبول کر لو گے قبول کر لو گے اگزام بھارت کے اندر ٹائم کے اندر کے امتحان اندر جو پرچہ نے دیا وہ کامیاب ہو نہ ہو ہماری ذمہ داری نہیں اللہ نے یہ معاملہ کیا پچھلے پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ لیکن آسا کی جوتوں کے بچے میں آپ کی شام رحیمی کے سطح میں آپ کی شام قریبی کے سطح میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی دعوتیں جو ہے اس امت کی امت دعوت کو کافیوں کو مشرقوں کو کو کو کو اسرائیلی یہودیوں محنت دے رہے ہیں دیکھو سمجھ جاؤ صبح ہونے سے ہونے کے بعد شام تک تم ایمان لے کر آؤ میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا شام مجھے آپ سات کے بعد سو ایک سے پہلے تم ایمان لے کر آؤ ایمان کے ساتھ تم کپڑ کے اندر گزارو شیر کے اندر گزارو بدرستی کے اندر گزارو اسلام دشمنی کے اندر تمہارے یعنی گزرے ہیں اگر ایک مرتبہ میرے محبوب کا کلیمہ پڑھ لو گے اس کے جتوں کے سبوں نے اصلاحی کو میرے سر بھی کمل نہ کر پانا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میں نے عمر کو معاف کر دیا تو اٹل کے ارادے سے نکلا تھا میں نے بچی کو معاف کر دیا اس نے حضرت حمزہ کو جسم کے ٹکڑے کیے تھے میں نے جو ہے تراچوں کے گناہوں کو معاف کر دیا فروشوں کے گناہوں کو معاف کر دیا زانیوں کو معاف کر دیا رنڈیوں کو معاف کر دیا یہ آقا کی شان رحیمی اور شان رحیمی کے سطح سے اللہ نے امت صابت کو موقع دیا آج نہیں کل کل نہیں پرسو باقی مسجد کے قاتلوں کا انجام تم نے دیکھا اور گجرات کے اندر مساجد کو آگ لگانے والوں کا انجام تم نے دیکھا گجرات کے اندر مسلمانوں پر اور حمت کرنے والے کوئی افسران اور یہ مودی اور مودی جو ہے اس پر قدرت کا جکن جا کر بچ رہا ہے یہ انجام ہم تم کو دکھا رہے ہیں امت امراض کو دکھا رہے ہیں اور پھر ہم بتا رہے ہیں تو کوئی افسران جو ہے مسجدوں مسلمانوں پر ظلم کیا ستم کیا اور کو مارا پیٹا اس نے گھروں کو آگ لگائی اور جو ضروری ہماری امت کی ماں اور اور بیٹیوں کے آبر کو لوٹا آج اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے ایک ایک کو چن کر اللہ تبارک تعالیٰ انتخاب لے رہا ہے بدلہ لے رہا ہے یہ بدلہ یہ انتخاب اور یہ آج دکھا کر ان عیسائیوں کو ان کو ہندوستان کے ان سارے جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں جو ہندوستان کی لہر اور کرتا کو ہندوستان کے اندر لہرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے کل کی کنیاؤ سے دو چار ہوگئے یہ معاملہ تاریخ کے تاریخ کے سفان الٹ کر دیکھ لو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک کسی امت کے دعوت کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ یہ گرم کا معاملہ نہیں کیا ایک وقت کیا ماننا ہو مانو نہ ماننا ہے اب اللہ کے عذاب کا کوئی انکار جو ہے تم استقبال کرو کسی کو بادل کے ذریعے سے کسی کو آندھی کے ذریعے سے کسی کو زلزلے کے ذریعے سے کسی کو طوفان کے ذریعے سے اور کسی کو سونامی کے ذریعے سے اور کسی کو تیز اور دودھ بنانے کے ذریعے سے کسی کو ان کے چہرے سندر بنانے کے ذریعے سے کسی کو ان کے چہرے بندر بنانے کے ذریعے سے کسی کو ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو خون بنانے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیک وقت جواب دے دیا اور ان کو سونے کا موقع نہیں دیا آج اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت دعوت کو جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے آج امریکہ کے اندر جو سود کے نظام نے اور انٹرسٹ کے سسٹم نے ان کو تباہ کر دیا ہے ان کو کنگام کر دیا ہے اور ان کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ حسرت کی نگاہ سے اور جھوٹے گرم کی نگاہ سے آج امریکہ کو برطانیہ کو یوروپی ممالک کو دیکھتے ہیں مسلمان اسلامی ممالک اور مسلم کنٹریز سے زیادہ ٹھیک مندی اور محتاجگی بے روزگاری اب جو ہے یوروپی کنٹریز کا سیوا بن چکا ہے امریکہ کے بعد اسٹریٹ کے اندر یہاں پر ہزاروں لوگوں کا جلوس نکالنا اور نوکریوں کا مانگ کرنا اور حکومت سے اپنے فرضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا یہ اس اس بات کی کی کی کی دلیل ہے ہے کے کے سطح کو کر رہا اسلامی اسلامی اسلامی نظام نظام عدل طرف طرف طرف آ آ آ جاؤ جاؤ جاؤ انصاف پرانی قانون کی طرف آ جاؤ مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ اس میں تمہیں راحت ہے اس میں تمہیں امن ہے اس میں تمہیں سکون ہے سیکولرزم کو تم نے آزما لیا جمہوریت کو تم نے آزما لیا تم نے تو سوشلزم کو آزما لیا اور تم نے سرمایہ دارانہ نظام کو آزما لیا تم نے امریکی نظام کو آزما لیا تم نے یورپی نظام کو آزما لیا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پہ چوبیس گھنٹے کے دورے حکومت کا عمل انصاف اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضرت عمر حضرت علی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ سے اسلامی مسلمت کی اور سلطنت کی ایک جھلک مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک آج دنیا پیش کرنے سے آگے ہے جہاں ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت دعوت کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ کیا ان کو عذاب نہیں کیا وہ بھی دعا کس کی تھی میرے محبوب آپ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ایک لفظ میری امت کو تباہ نہ کرنا برباد نہ کرنا ان کے چہروں کو مست نہ کرنا آسمان سے پتھر کی بارش نہ کرنا مولا ان کو زمین کے اندر نہ کھسانا میرے اللہ کی قسم امریکہ بچا ہوا ہے میرے آقا کے سستے میں بچا ہوا ہے برطانیہ بچا ہوا ہے میرے آپ کی دعاؤں کے سبے میں بچا ہوا ہے ہندوستان کا کافی ہندوستان کا مشرق رنگ کا پجاری لکشمن کا پجاری اور گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والا اگر اسے اس دنیا میں اس دھرتی پر رہنے کا حق ملا ہے میرے راما کے دعاؤں کے سبے میں ملا ہے ورنہ پیغمبروں نے کہا تھا پچھلے ربی کا سدن الفاظی میں اللہ تیری نہ تیارا میں میرے اللہ ایک کافی کوئی دھرتی پر کافی نہ رکھنا اگر تم کی دعا تو اللہ اللہ نے قبول کیا تھا موسا کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا عیسا کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا شعیب کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا صاحب کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا شیف کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا ارے مسلح کو تصویر تو کیا اللہ امام الانبیاء سعید المسلیم سعید المبلی سعید الآسری شافی بہتر شافی کوثر اپنے محبوب کرنے کی سورہ کا الگ حقیقت یہ آج اسلام کے خلاف بول رہے ہیں آج کارٹون بنا رہے ہیں آج قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں آج نظام مصطفیٰ کے خلاف یہ لوگ جو ہے زبانوں کو گندی کر رہے ہیں یہ میرے محبوب کی دعا کا صدمہ اگر وہ دعا کر دیتے جو حضرت لوگ نے دعا کی قبیلہ صدر الگ حد کا فیری ن طیارہ اگر تاریخ کی سرزمین کے اندر دو فرشتے جو آئے تھے ہم چکی کا پاٹ بنا کر اگلے تاریخ کو پیس کر رکھ دیں گے میرے آپ اس وقت اگر صرف آنکھی کہنے تھے اس وقت صرف دھان کہنے تھے آج نہ اڈوانی نظر آتا نہ ٹھاکرے نظر آتا نہ مودی نظر آتا نہ ٹولی بلے نظر آتا نہ کچھ نظر آتا آٹا اوباما نظر آتا نہ سے نظر آتے یہ میرا تھا کہ ان کو دعاؤں کی ان کو توبہ کی اور ان کو دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ کرانے کی اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت دے رہا ہے کہ کی بنے گزہ تیرہ بنے دشمن بھی بنے ابراہیم کے نہ بنے دشمن بھی بنے شیش و دکھ کے نہ بنے دشمن بھی بنے آدم کے نہ بنے میرے محبوب کے دشمن ہیں تو محبوب کے میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم میں سال تک کرتے رہو تحقیق کے ساتھ کیا نام بنا جایا سامنے اسلام کو پیش کیا گیا تو کہا میں تو آتی ہوں آتی حضرت حملہ کا کہا گیا میں خوشی کو کہا گیا میں ذہنی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رحم و کرم کا دریا بہایا وہ رحم و کرم کا دریا بہایا آخر میرے پاس تیار ہو گیا اور کہا میں ایمان کو لوں گا جسم پر جب زخم سوکھ جاتا ہے تو زخم کا نشان جسم پر باقی رہ جاتا ہے اس کا کیا ہوگا اسلام لانے کے بعد مجھے ارے یہ گیا جس نے کا قتل کیا یہ گیا جو ہندا کا پارٹنر تھا یہ گیا جس نے وقت کے میدان کے اندر اسلام کے خلاف تھا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے سکتے ہیں آپ کی شان ایک قریبی اور آپ کی شان رحیمی کا دریا جو بہا تو بیسی نے بھی اس دریا میں ہوتا لگایا اللہ نے آیت نازل کی الا من تاب مگر وہ جو توبہ کرے وہ آمن ایمان لے کر آئے وہ عمل امن صالحا اور نیک کام کرے بیٹی سے کہا گیا توبہ کر لے توبہ کر لیا ایمان لانے کہا گیا ایمان لے کر آیا ایمان لانے کے بعد موت تک احمامات اسلامی احکامات پر چلے رہنے کا حکم دیا گیا واضح آمن صالحہ اللہ نے کہا اڑائی کا عبت کی اللہ ہو سیاحت ہی بھسنات میرے محبوب کی شان رحیمی میرے محبوب کی شان کریمی کو اگر کسی نے بیان کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ آپ نے قاتلوں کو معاف کر دیا آپ نے پٹھے بچہ کے موقع پر پڑھایا نہ بکری والے کو بنی ہو آپ نے کاٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا آپ نے کوچھٹ ڈالنے والے کو معاف کر دیا آپ نے شاہد کہنے والے کو معاف کر دیا آپ نے تعلیم کہنے والے کو معاف کر دیا آپ نے مجلوب کہنے والے کو معاف کر دیا لیکن قربان چاہے آپ کی شان رہی کی شان کریمی پر الاڑی کا یوت کی اللہ ہو صحیح آپ کی خطرات اے کافر اے مشرق اے لکشمن کے پجاری اے رام کے پجاری اے دیوی دیوتاؤں کے پجاری اے سورج کے پجاری اے چندرما کے پجاری اے دھرتی کے پجاری اے ستاروں کے پجاری اے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے سراپ کر پوچھنے والے پجاری اگر توبہ تو لیتا ہے ایمان لے کر آتا ہے اور ہر سے دم تک ہمارے سہارے کرتا ہے کیا فرمان جائے گلائی کا کا یو مت بھی آپ ہی فضا اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو چکا دیتے ہیں زبر کو چکا دیتے ہیں اور وہاں کا جو نشان ہے فرماتے ہیں کہ وہاں گناہوں کے بدلے لکھ دیتے ہیں قیامت میں بھی ایک بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرمانے سے بندے یہ بھی نیکی ٹونے گی یہ بھی نیکی ٹونے گی یہ بھی نیکی ٹونے گی وہ بندہ کہے گا اے میرے مولا دنیا والے میرا ٹھٹا کیا کرتے تھے دنیا والے میرا مذاق کیا کرتے تھے میں کہاں حج کو گیا تھا میں کہاں عمرے کو گیا تھا میں یتیم خانے کو بریانی کہاں بھیجا تھا میں بدل سے کچھ ڈرنا تھا تو ہی بتاؤ کرتا ہے اللہ نے فرمایا بندے تمہیں سورا کی ایمان لے آیا اور اس پر جمع رہا تو ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تو کتنے گنا کرتا رہا گالیاں دیتا رہا جنا کرتا رہا بدکاری کرتا رہا تو یہ گنا یہ گنا یہ گنا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گے اور نام اعمال اس کے سامنے کھولیں گے فرمائیں گے بندے یہ گنا تم نے کیا تھا وہ شرمائے گا چلے گا انصاف کہاں سے کرے گا اللہ میں نے کیا تھا معاف فرما دے کے بعد ایک پتی کھولیں گے سفا کھولیں گے یہ بھی کی رقم اکثر دستر رہے گا ہاں اس کے بعد اللہ فرمائیں گے بندے گھبرانا نہیں ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا ایک ایک گناہ کے بدلے جنت کی ایک ایک نعمت اور جنت کی ایک ایک منزل حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اکثر کر کہے گا ہاں یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا گناہ اس لیے تاکہ اللہ ہمارا تعالیٰ اس کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے میرے آما کی نے رہی اور میرے آما کی کریمی کے اس منظر کے بارے میں آپ آپ آپ نے نے غور فکر نہیں کیا ہوگا ہوگا وہ سنا کہ کے آرام فرما رہے تھے اور تلوار لٹکی سلوار رکھتی اس نے سلوار کو سوچ لیا کروایا میرے محمد والے ہی مسلم تمہیں گا آپا پر غریب کی گھبراہٹ تاری رہی تھی اور جو ہے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا یہ سن کر اس کے جسم پر تب تک ساری ہو گئی ہر ہوتا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی نے اس کو اٹھا لیا فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا تو آپ کی شان رہی جی کو یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یتیموں کی مدد کی آپ کے بیواؤں کے دلوں کی مدد کی سن سے بھی آپ کی شان رہی کی اور جانے غریبی کی دریا اور ندی کے اندر ہوتا دل ہے اگر نہ ہوتی میرے اللہ کی قسم آج ان ساتھیوں کے چہرے آج کچھ کا چہرہ آج ہائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والوں کا چہرہ آج عدالتوں کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف طرف چلانے والے چہرے میرے اللہ کی قسم کتے اور سورج اور مندر کے بچے ہوتے لیکن میرے محبوب کی دعا تھی کہ سبے نے اور آپ کی شان رہی تھی اور شان کریمی کے سبے نے اللہ نے ان کو اس نعمت سے بار بار کیا کہ آخری وقت تک تم اور کرو فکر کرو تدبر کرو اگر تم سوار زمین کو حکم کیا زمین پھٹ گئی اللہ نے حکم کیا بندر کے چہرے بن گئے اللہ نے حکم کیا چہرے بن گئے اللہ نے حکم کیا کتے کے چہرے بن گئے اللہ نے ہوا کو حکم کیا وہ ہوا چلنے لگی اللہ نے جبرائیل کو حکم کیا جبرائیل نے بستی کو الٹ دیا لیکن اللہ نے جب حکمت دعوت کو یہ کا فراہم کیا کہ آج بھی کل کل پر ساٹھ سال میں اکسٹھ سال میں اکسٹھ سال میں باسٹھ سال میں ستر سال میں پچہتر سال میں یہ موقع جو ان کو دیا اس کے اللہ نے امت اجابت یعنی کا کلیما پڑھنے والی اور مسلمان اور نوکریوں کو اللہ نے کیا نعمت کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ نعمت دی کہ اب تک جو قومیں عذاب کا شکار ہوئی اللہ براہ راست ان کو تباہ کیا برباد کیا یا کا سہارا یا زمین آسمان کا سہارا اللہ نے محکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نعمتوں سے جن دولتوں سے جن مناسب سے جن بدائی سے اور جن خوبیوں سے کیا ایک اللہ نے بہت بڑی نعمت جو کس محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جہاد پہلے نہیں تھا اس علیہ السلام کے بہت سے جہاد کیا نہیں کیا حضرت عمران بھائی نے پیغمبروں کا شور نے جہاد عنوان کیوں کیا تھا اس عنوان کے اندر ہر پیغمبر اپنے قوم کو لے کر بھی مقابل اور بدلے مقابل جو دشمن تھا نبی کا اللہ کا اس کے ساتھ جہاد کیا کیا بھی حضرت ہندوستان نے فیروز کے خلاف حضرت ہارون علیہ السلام فیروز کے خلاف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف اور ہر جو ہے اپنے بل مقابل جو دشمن تھا انہوں نے جہاد کیا ہے جہاد پہلے بھی تھا شہادت پہلے بھی تھی جہاد ابھی ہے اور شہادت ابھی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سنت کے لیے حجمت یہ دی ہے اور کے لیے ایک ایک بھومی یہ بھی دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نے ارشاد فرمایا بیان فرمایا کہ قوموں کو جو عذاب آیا طوفان کے ذریعے سے آبھی کے ذریعے سے زلزلے کے ذریعے سے ಸಯಾಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಶರಾಬ್ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف عرب بغاوت بلند کر رہے ہیں اس ملک کے اسلام کے خلاف دہشت گرد بن رہے ہیں تو جیسے یہ ملک کوئی ملک اپنے خلاف بازیوں کی بغاوت کو برداشت نہیں کرتا اس ملک کے اندر پاکستان کے دو سی دعوے ہو یہ ملک کیا کوئی نام دے گا اس ملک کے اندر بھوٹان کی سرحد سے بھوٹانی کوئی داخل ہو یہ ملک ان کو ویلکم کرے گا ملک کی سرحد پر چائنا واقع ہو جائے یہ ملک کیا اس کو انعام دے گا ملک کے اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام سلطنت اور نظام اس ملک کے اندر اگر کوئی کافی دہشت گرد داخل ہوگا اور اس کے نظام کو مٹانے کی کوشش کرے گا اس اس کے کے اور انصاف کو سامنا کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک نمبر کا دہشت گرد سمجھا جائے گا جیسے جو ہے کوئی بھی ملک دہشت گرد کو گرانے سے اس کے بڑی بڑھاتا ہے اور دھیان دیتا ہے تو اس ملک کے گزاروں کو ملک کے اسلام اور ملک کے اور ملک کے حدیث اور ملک کے مکہ اور ملک کے مدینہ اور نظام اسلام کے ملک کے مخالفت میں جو دہشت گرد آئے گا اسلام کے خلاف جھنڈا لے کر اور نظام تعلقی اور نظام سیسی کے خلاف اگر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت کے خلاف الگ کو لے کر آئے گا مولا نے فرمایا دیکھو ایک چور ہمارے گھر چوری کر لیتا ہے خدا نہ کرے ہمارے کسی عزیز و آزاری کی عزت ٹوٹ لیتا ہے اور اس کی آبر ٹوٹ لیتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تنہائی میں پولیس مانگتی ہے تنہائی میں پولیس اس کو حقیقت دیتی ہے اور اس کو پہنانے میں اور ایک کالی کو بھی چندر ڈال دیا لیکن ہمارا کلیجہ چھٹنا بھی نہیں ہوتا لاکھ پولیس کہتی ہے ہم نے اس کو اتنا مارا ہٹیا چھٹنے لگی اتنا مارا بہنے لگا اتنا مارا چھٹی ہمیں ٹھنڈا نہیں تھا لیکن جب ہم ہمارے ہاتھ دیو وہ جی آ جائے اور وہ ملکی اور وہ ڈاکو اور وہ بلکن جس نے ہماری ماں اور بہنوں اور عمر کی بیٹیوں کی آنکھوں کو لوٹا ہمارے مانوں کو لوٹا ہماری عزت کو سادھانی کیا ایک مرتبہ تھوڑ دینے کے کئی ہو جاتا ہے ہم پھونچے پہاڑ پر پہنچا دیا اللہ نے قول سبق کو نہیں کیا قول آپ کو نہیں دیا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت کو نہیں دیا حضرت یوس علیہ السلام کو سلام کے کرانے کو نہیں دیا اللہ نے یہ بہت نہیں دیا قیامت تک آنے والی نسل مسلمانی کو اور اس نے بہت دیا آپ کے غلاموں کو کہ ہوتی ہے کہ کرو اسلام مسلمان دشمنوں کو سب دو تو کیا ہوتا یہ ہوتا کہ تم جو ہے وہ کی اپنے سے تمہارے دل کا ہے وہ ہوگا تمہارے دل کا غیر جو ہوگا وہ ٹھنڈا پڑے گا تمہارے دل کو ٹھنڈک گی تمہارے دل کو گی کسی بنا کر اور ہندو کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ماننے والے ایک منٹ کا پانی لا کر ریس میں ڈالے ان کو ان کے بچا لے گی ہے تم جس نئی پل کا بیمار ہوئی نہیں نا تم ہمارے ساتھ کشتی بناؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ یہ کہا گیا اور پھر وہ کشتی چوری پہاڑ پر جا کر رکانا اللہ نے اسے بچایا لیکن اللہ مبارک تعالیٰ نے اس سے جو عذاب آیا تو مان کا کہا نہیں تھا اور آپ کی نلکا چلائے وہ اللہ نے عذاب دے دیا اور کی کی الٹی اللہ نے عذاب دے دیا اور یہاں قوم سبوت پر جو عذاب آیا اللہ نے عذاب دے دیا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جلدوں کے سچے ہیں ان کے دلوں کو راحت پہنچا ہے ان کے دلوں کو کتنے پہنچانے کے دلوں کے اندر شفا کے اندر اللہ نے جی کتنا مزہ آئے گا کتنا مزہ آئے گا کہ بابری مسجد کو گرانے والا ہماری مٹیوں میں ہوگا کتنا اتنا بائے گا کتنا مزہ آئے گا کہ جذبے کے ہاتھ سے سرچار اور ہم اپنی تلوار کو آس پاس کریں گے کتنا دکھ آئے گا یہ دکھ یہ مزہ اور یہ تحجابی شہادت کی لذت اور یہ جہاد کے میدان کے اندر قدم رکھ کر کافیوں سے انتخاب لینا اور بچوں سے انتخاب لینا یہ صرف اللہ تبارک قسمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے پچھلے پہلے مرد کے اندر جہاد ہوتا تھا شہادت ہوتی تھی لیکن وہ جہاد اور شہادت وقتی طور پر ہوتا تھا ان کو اثر دینے کے لیے نہیں لیکن اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ احساس فرمایا کہ الجہاد چاہ نے مجھے رہے گا جیسے زندہ انسان کے اندر زندہ انسان کی نماز دوڑ رہے گی ہم نے جمع کی نماز پڑھی ساڑھی پڑھے السلام علیکم جمع ہوئے ہو گئی اثر پڑی اور ساڑھے پانچ بجے ساتھی ملا بندہ ملا سلام علیکم اثر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاہ ہو گئی اور رمضان کے روزے کوئی رکھے گا رمضان ہو گیا ہو گیا عید الفطر گزر گئی عید الصبہ گزر گئی اللہ کے تشریف گزر گئے زکات کے بھی گزر گئے اربان کا قیام گزر گیا مزدلفہ کی رات گزر گئی سفا مروا کے چکر گزر گئے دوا میں زیارت گزر چکے حضرت کا موقع گزر چکا قربانی کے ایام گزر چکے بجٹ کی آواز ہو چکی لیکن کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں بھی گزر چکا نماز ہو سکتی ہے روزہ ہو سکتا ہے دعوت و تکلیف کی نیام ختم ہو سکتی ہے قرآن سے شروع کیا نیل کی کٹ کر پہنچے کہا میرا کلام ایک لاکھ ختم ہو گیا آخر نے فرمایا کہ اتحاد کا بھی بھارا کی جیسے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے نہ حرکت کرتی ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں کہ وقت یہ اوپر نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ نے نے نے نے یہ یہ یہ جذبہ تعالیٰ دولت اس سے صرف ہمیں کیا ہے دنیا میں کوئی اور نہیں ہے دنیا میں کوئی اور ملت کوئی اور دن اللہ نے اس مدیرت کو پہلت نہیں کیا اسی وجہ سے تو اس راہ میں سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ آنے والی ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل تباہ ہوئی وہ عورت اور دولت ہے یہ یہ مال کا کا فتنا فتنا عورت بنو اسرائیل کو تباہ کیا نے فرمایا میری امت ہمارے پرواز بھی چپل جیسے برابر ہوتے ہیں چپل کے کچھ برابر ہوتے ہیں چپلوں کے نمبر برابر ہوتے ہیں آپ نے بتایا میری امر اسرائیل اور اس کی قوموں کے قدم پر چلے گی کہ کا کوئی شخص اپنی ماں سے مکالا کیا ہوگا میری امت کا بھی اپنی ماں کے ساتھ مالا کیا مکالا کیٹ کرنے والے کیٹ میں رہنے والے مارکیٹ گھروں دکانوں مکانوں کارخانوں اور زمینوں کی دردانی کرنے والے کیا اپنے ماں کے ساتھ مکالا کرنے والے نہیں ہے یا اپنی ماں کا ساتھ کام کرنے والے نہیں ہے بسکٹ کی مارکیٹ کرنے والے اور پوری کاروبار میں ملبت ہونے والے چٹ فنڈ چلانے والے چٹ فنڈ میں شامل ہونے والے یا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ ان کا چھوٹا گنا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے یا آقا کا یہ پردان آج سچ ثابت نہیں ہوا کہ بجلی پر اگر اپنی ماں کا مطالعہ بھی ہوگی محبت کا فرق بھی اپنی ماں کے ساتھ مطالعہ کرا کرے گا بلکہ اس نے ایک مرتبہ کیا تو جس امت کے یہ بدنامی بدکار کامی اپنی ماں کا چھتیس تھرٹی سکس ٹائم اپنی ماں کا بلاکار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سے سو روپئے بھاڑا دے رہے ہیں دو سو روپئے بھاڑا دے رہے ہیں یہ تو ہزار مرتبہ کہا گیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے آپ کے جو دوسرے افاد ہیں نا جو علماء علماء ربانی کے بیانات نہیں سنتے اللہ کا غرض ہے یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا اگر کوئی اپنی مارٹی کے مبتلا بھی ہے تو اس فکر میں کے اندر مبتلا ہے اس فکر میں ہے انشورنس کے اندر مبتلا ہے اس فکر میں ہے پوچھتا ہے حضرت کیا پھر ڈرا کر لو افسان کے ساتھ یہ مدت پوری کر لو مسئلہ پوچھتا ہے کر کر لیکن جہاں پر ہماری فائلنگ ہوتی ہے آگے بزرگوں دوستوں کے بیانات اور جو ہے کھلائے جاتے ہیں آپ وہاں جانے والے سے پوچھیں پارٹی کے گھر دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے دس بھی کر رہا ہے اگر دو سو روپئے دینے کو ہیں کا ہو گیا نہیں اڈوانس جو ہے زیادہ ہے اور بھاڑا کم ہے ہیں آپ جس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں آقا نے فرمایا بنو اسرائیل کو تباہ ہوئی برباد ہوئی وہ اس لیے برباد ہوئی کہ مال و دولت کا کتنا اس کو تباہ کر کر دیا دیا برباد میں کہتا ہوں میں ہزار پر دبا کہتا ہوں بلکہ جیسے سو کر اٹھ کر دعا پڑھتے ہو الحمد للہ آشانہ الحمدہ مہیور ایک دعا یہ بھی کو یاد کر لیا کرو میرے اللہ نے میرے ماں کے پیٹ میں تین چیزوں کو لکھ دیا میری موت کو لکھ دیا میری زندگی کو لکھ دیا میری موت اور زندگی میری روزی اور میرے دیش کو لکھ دیا یہ جملہ کو ہٹاؤ اور اپنے کرو کا پیٹ پر پتھر باندھ کر پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر لیں گے پکڑ پاتے تھے بچوں کو سنا کر صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر لیں گے یقینی دیوا کی طرف کے اٹھنے کی طرف مال کی محبت کی طرف اور دولت کی محبت کی طرف ہم قدم نہیں اٹھائیں گے محبت میں اتنا ہی ملے گا جتنا ماں کے پیٹ میں اللہ نے دیا تمہارے تڑپنے سے بلکنے سے تم مقدر کو رد و بدل نہیں کر سکتے ماں کے پیٹ میں ان کی تقدیر کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی اشارہ کر سکتا ہے خاص طور سے اللہ نے تین باتوں کو لکھ دیا کتنی زندگی گزارنا ہے موت کب آنی ہے ہماری زندگی کی عزت عزت کی گزرے گی یا ہے کہ ہماری موت ہمارا ہماری روزی کتنی ہے وہ روزی دل سے سو میں نماز یاد کرو نہ کے پیچھے پڑ کر نماز کو برباد کرو نہ اپنی سنتوں کو ختم کرو ہے ہے کر کر آؤ آؤ نہیں مل رہی وہ وہ کہتا کہ جھکا اتار کہہ دو تمہارے منہ پر پر تھوک تم تم لالت والے اللہ میرے گلی کے سمر کو کانا دے کر پالتا ہے میرا اللہ میرے گلی کے کتے کو جھوٹی ہٹی کی کی کھلا کر پالتا ہے ارے کبھی تو گاڑی بات کرتا ہڈی بھی تو یہود و کا لباس اپنانے کی بات کرتا ہے ارے حرام زادے تو زیادہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے نہ نہ میں آقا کے محمد وسلم کے دین کی بھی بے حکمتی نہیں کروں گا میں میں بھوکا کر جاؤں گا میں مانا کر لوں گا میں تکلیف کی زندگی گزار دوں گا میں پتوں کو گھول کر پانی میں پی لوں گا میں کھجور کے بیجوں کو پتا کر اس کا رسی پیسی کر صحیح جاری کر دوں گا یہ ایمان بناؤ مسلمانوں اللہ پر یہ توقع کرو اور اس کافی اور مجھے اور دنیا کے پجاری مانو دولت کے پجاری کے منہ پر دھوپ کرتا ہو کر سکتا ہے سور کر سکتا ہے محمد کا طلب کا غلام نہیں کر سکتا میرا اللہ کیا محمد کا طلب کے غلام کو روٹی کے دو ٹکڑے نہیں دے سکتا اور کچھ کپڑا نہیں دے سکتا زمینوں کا جھگڑا جائیداد کا جھگڑا گاؤں کا جھگڑا دولت کا جھگڑا دو شراب دو اللہ کو روزی دے رہا ہے یہ روزی نہ کوئی کم کر سکتا ہے یہ روزی نہ کوئی بڑھا سکتا ہے مہنگائی اگر ایک کلو چاول دو سو کے ہو جائیں گے ارے آج لوگ چرچے کرتے کیا پیٹرول کی قیمت سنے گا کیا بھائی چاول کی قیمت سنے گا گیہوں کی قیمت سنے گا مہنگائی دیکھے گا ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا آسمان کو چھونے دو یہ لہنگائی کسی کافی کو ستا کرتی ہے یہ لہنگائی کسی مشرق کو ستا کرتی ہے یہ لہنگائی کسی اسلام اسلام دشمن کو ستا کرتی ہے مومن کا رنگ کل بھی اللہ تھا آج بھی اللہ ہے اور میرا مطلب اللہ ہے ہم جب بولتے ہیں جناب تو کیا پڑھتے ہیں الحمد للہ رب ربین رب کے مارے کٹبڑی کرنے والے کے روٹی دے لے کے بریانی دے لے کے خوشکا لے لے کے اور کپڑا لے لے کے سستا دے لے کے روپیہ لے لے کے پیسہ دے لے کے گھر دے لے کے زمین دے لے کے لیے کہا ربی کا نہیں کہا ربی کچھ نہیں کہا تعالیٰ نے دو کہا تھا آتا نے پوچھا تھا کو بانٹ دیں گے زمین کی دلہ کی لڑکیوں کی جو شادی کی آتی گرو کری یہ وہ شوگر کا مریض ہے بی پی کا مریض ہے بلندان پڑا ہوا ہے کتنی چند کتنا پاتا ہے تو اللہ کو بتائے کہ تو نہیں پالتا تیری جوڑ کو نہیں پالتا تج سے پہلے تیری جوڑ نہیں پڑ رہی تھی اور تیری موت کے بعد یہاں مزید جا کر گندا مانگی نہیں تھی اسراہیل بہت اچھے دیکھ رہے ہیں شہادت کے اندر دو فصلان سلام جب اپنے بیٹے فضر اسماعیل کو شفا کرنے گئے تو شیطان پلر بنا نہیں بنا رکاوٹ بنا نہیں بنا شہادت کی رزت اور شہادت کے جام تک پہنچنے سے پہلے شیطان دو پلر بنا ہے ایک پلر ہے عورت کا ایک پلر ہے مال و دولت کا جیسے بنا کی زمین کے اندر تم مانتے ہو پتھر بسم اللہ اللہ اکبر دیکھ رہے پتھر یہ آئے مال و دولت کی شکل میں چپل نکال کر مارو رامانے کیسے لینے کا ہمارا سبھی ہے مجھے شہادت تک پہنچنے کے لیے تو رکاوٹ بنتا ہے میں کبھی بھی سلیٹ چھوٹ چکا ہو میرا رب رب العالمین ہے رب العالمین ہے مجھے روٹی کا ٹکڑا دے سکتا ہے وہ امریکی نیٹو افغانستان کے اندر آئے ایک پلیٹ کی پلیٹ رکھی اس کے اوپر ٹماٹر رکھا ہونا ہوا آلو رکھا اور اس کے اوپر ڈوب رہا اس نے جو ہے بریڈ کی وہ انہوں نے پلیٹ رکھی اور ایک ہاتھ میں شراب اور ایک ہاتھ میں اسے اٹھا کر مزے لے کر ہم کو جو ہے ہم ہمیں برگر ملا ہے اسلام جو نظام کے خلاف اور نظام کے خلاف انعام کی ہاتھ بلند کر رکھا ہے بیویوں کو دھیلا بناتے ہیں آزاد کو یقین بناتے ہیں اپنے جسم کے پرت سے اڑا رہے ہیں اور روزانہ لکڑی کے تابوتوں کے اندر ان غلوم و مربوطوں کی لاشیں اس کے آواز تک بھیج رہے ہیں یہاں ایک دو پلیٹ کا پلیٹ آلو اور ٹماٹر اندر کھا کر یہ جو ہے الٹیاں کر رہا ہے اور میرا اللہ ان کو ڈھائی ڈھائی فٹ کی روٹی ڈھائی گز کی روٹی مسلم بکرا ان مجاہدوں کو اس باروں کے اندر دیکھ رہا ہے بغیر کارخانے کے کہیں جا کر وہ غلامی کچھ نہیں پہاڑوں پہاڑوں میں میں تھوڑا تھوڑا کے کے کے اللہ نے ساری نعمتیں ان اندر ڈال دی جب اس کے اندر تھے اور سیرت جب کی تھی تو جب امیر اللہ تعالیٰ کے کے پاس آئی اس نے کہا وہ کون کہاں کی لوگ کا کوئی کھا رہے تو اس نے وہاں کے جسم والوں نے کہا مذہب والوں سے ایک کو سکھا دو روٹی دو اس کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ معائنہ کرنے کے لیے تیرت میں آئی تو پھر دیکھ رہی ہے کہ چولا جل رہا ہے اور ایک پرندے کی طرف کی خوشبو آ رہی ہے تو کہا کہ جا کر ان کو ڈانٹا جو واٹر ہوتا ہے اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں ہم نے کہا ان کو دان روٹی دینے کے لیے تمہیں گوشت نہیں چاہتے وہ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یہ کہتے کو دیا ہم نے کو سب کہ یہ کیا بات ہے المجاہدین حفظ اللہ اللہ تعالیٰ نے قادر کا ہمارے سروں پر رکھے میں سمجھتا ہوں وہ وقت کے آتا اور وقت وقت کے کے کے بڑے میں میں سے ہیں پڑھنے پر آپ ساتھ کروں گا بہرحال دنیا ان نام سے جانتی ہے کرن بیٹی بیٹی نے نے نے آ کر کر کہا یہ یہ کہ کیا ہے ہم دیا تھا تو انہوں فرمایا اے محترمہ صاحبہ جیگر صاحبہ تم زمین کے دروازے بند کر سکتے ہو آسمان کے دروازے بند نہیں کر سکتے ہر انسانی سے ایک گھنٹہ پہلے ایک پرندہ میرے اسٹیٹ کی سڑکوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی گردن دینے کا ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں دفاع کرتے ہیں اور پھر اس تاریخ کا ماں ہمارا بسوں کو اس کی ساری مانا کر ہیں تم زمین کے دروازے بند کر سکتے ہو آسمان کے دروازے بند نہیں کر سکتے اور قرآن نے کہا بس اس طرح کہ تمہاری جو روزی ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے زمین سے نہیں آتی اس کے کئی سے آسمانوں سے تباہ کیا اس عمر کو تباہ کیا اور تباہ کیا اور اس عمر کو تباہ کیا آج عورت کی غلامی ایک ایسا جو ہے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں خدمت کرنے کے لیے اس کو بنا ہو رہا ہے یعنی جس وقت اتنا اتنا اتنا ہوا ہے کہ جس وقت کی حساسیت یہ ختم ہو چکی ہے اس وقت کا جھوٹ اور اس وقت کا اطلاع جھوٹ کی غلامی بچوں کی غلامی اور خاندان کی محبت یہ ہے کہ اس کا احساس ہو چکا ہے غلامی کرنے والا دیش سونے والے کو آپ جگائیں تو مرد فوراً تو رہا تھا یہ دو تین ہے جو اپنے کیے کا کاحبار جرم زیادہ کرنے نہیں رہیں گے ایک سونے والا ہے ایک جرم کا غلام ہے اور دو تین ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا احتارے جرم نہیں کرتے کبھی نہیں نہیں میں اپنے سامان کی حفاظت کر رہا تھا نیچے جا رہا کبھی اس بارے جرم جرم نہیں کرتا کا بولا اور اسے محبت کرنا ہاں؟ اسے ضرور ہمارے زندگی کی دنیا میں کوئی خامی اپنی بیوی کے نہیں کر سکتا لیکن آپ جانتے ہیں جو مرد عورت کے غلام ہیں حقیقت میں وہ شیطان کے پجاری ہوں اس لیے قرآن کہتا ہے اور رجال کو قانون عالم مرد حاصل ہے عورت پر مرد کی کرنی چاہیے عورت کی نہیں چل سکتی عورت برداشت کر سکتی ہے تلاش کی گولی بندوق میں رکھ کر مرد بحث کرے گا وہ لگے نہ لگے گولی اس کو تلاش پڑ جائے عورت سنے نہ سنے مجمے میں بیٹھ کر کہے گا انتظامی کہے گا میں سلام دی سلام دی کلام دی یہ کوئی ہمارے جا کر اس کے دل و دماغ پر لگ جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گی لیکن سنا دینا ہو عورت کو جب تک مرد ایکسپٹ نہیں کرے گا قبول نہیں کرے یہاں اندازہ لگا کرتے ہیں مرد کی کوفیت کا اور عورت کی محکومیت کا کہ ہمارے مرد کو کیا اختیار آتی ہے اور عورت کو کیا اختیار آتی ہے اگر یہ تندوق برابر ہوگی تو دنیا کا ہر پر رڑوا ہوتا ہے کوئی کوئی نہ ہوتا وہیں سے آئے آئے آئے اس نے نے سبزی مانگا تھا تھا تھا تھا تھا نہیں نہیں نہیں لے کر کر کر اسے کے گھر چھوڑ چھوڑ آنا ساری کو کپڑے دلانا دلائے بٹ بنانا بنانا سال بس وہاں سے بندوق سے ہر وہاں پر ہو کر جو ہے بجٹ میں میں کچھ کہ بدوا ہو گیا میں ہو گیا میں دعا کروں سمجھ گئی اللہ اللہ کا ہے کہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ اور کے ہم نے رکھا کہ بنا اور مرد مرد سے عزت کرے کرے اور اسے قبول لیکن میں آتا ہے عورت کو جو ہے آتا ہے نفاس آتا ہے ہے اس کی کی مدت اللہ نے مقرر منیمم تین دن تین رات میکسیمم دس دن اور دس رات اور نفاس کے بارے میں کے اندر کہا گیا کہ دس دن اور دس رات منیمم اور میکسیمم چالیس دن اور چالیس رات میں اخلاقات میں نہیں جاؤں گا کبھی اور وقت اس کے اخلاقات بیان کروں گا لیکن حدیث میں کہا گیا کہ کسی عورت کو ہے دس دن کے اوپر گیارہ دن شروع ہو جاتا ہے اور نفاذ یعنی بچے کے پیدا کرنے کے بعد ڈیلیوری کے بعد جو اس کو ناپاکی ہوتی ہے چالیس دن سے اکتالیس دن بھی نہ جائے تو کہاں پر شہید ہوا یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہے تو مطلب یہ کہ عورت جو ناجائز عمل کرتی ہے غیر فطری عمل کرتی ہے وہ شیطان کے رگڑ کرتے ہے تو عورت اگر اپنے حامد کو غلام بنانے کے چکر میں ہے عورت اپنے حامد پر نوکر بنانے کے چکر میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نہیں اس عورت کے خون میں اس عورت کے دل و دماغ میں اس عورت کے جسم میں جو خبیب شیطان جس کو ہم بیت الخلا میں جاتے وقت اللہ تعالی اور بھی کرتے رسول کی بس ہماری پڑھ کر جاتے ہیں وہ خبیب ان کے اندر شرائط کر گیا ہے اور وہ خبیب شیطان کر سے اس کی پوجا کرتا ہے وہ نبی کی شکل میں تو جو غلام ہے اپنی بیوی کا جو روح کا وہ صرف غلام ہی رہ جائے چلو دنیا کا معاملہ ہے بیوی ناراض ہو جائے گی گھر کے جھگڑے کون کون لے گا اس سے قدم اور آگے یہ ہے کہ وہ غلامی کرتا ہے شیطان کی پوجا کی وجہ سے وہ غلامی کرتا ہے اس عورت کے اندر شیطان شیتان ہونے کی وجہ سے لیے کہ عورت کے اندر اسلام کا جذبہ ہوتا وہ خامد کے لیے مرتی مٹتی آم کی خدمت کرتی عالم کے دل کو لکھاتی میں آیا دنیا بتا دنیا کا کہ دنیا ایک عمدہ چیز ہے ان میں فرسٹ کوالٹی کی بہترین اور بڑھیا اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس دنیا کی وہ سوالحا عورت ہے آما نے فرمایا تم گھر کو جاؤ اس نے چہرے کو دیکھ کر تمہارے گھر کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے تمہاری تھکان ہے وہ جو ہے میں سے جا جائے اور تمہارا جو غم ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کابل ہو جائے یہ عورت کی ذمہ داری تھی یہ شریف اس نے اس پر وہ ذمہ داری آدھی تھی اگر وہ ذمہ داری نہیں آتی اس کا مطلب وہ شیطان کی دیوی ہے وہ شیطان کا مجسمہ ہے اور اس کا ماننے والا اور اس کی پوجا کرنے والا اور اس کا پلام کرنے والا صرف عورت کا نہیں بلکہ اس عورت کے اندر جو کی کیا شیطان اور شیطانیت ہے وہ اس کا پجاری ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی مالوں میں دیکھتے ہو کہ یہ بن کر کور کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کر اس یونیورس بن کر رنگوں کے درمیان اور نادیوں کے درمیان گھومے گی اور یہ مجلوب صاحب یہ عاشق صاحب رہے گا کہ یہ یہ جرم کے گنا بچوں کے حقیق بدلتے ہوں گے اور بچوں کی گلامی کرتے ہوں گے بچوں کو بادام میں دل دلاتے ہوں گے بچوں کو آئس کریم دلاتے ہوں گے بچوں کو پٹھا کھلاتے ہوں گے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے عورت کے پینا عجیب کے میرے ہاتھ سے کھاتا نہیں ہے تم جو ہے ذرا ڈرا کر پھیلاؤ یہ بھی ان کی شیطانیت ہے اللہ نے سینا دودھ کا کو دیا عورت کو دیا بھائی دودھ کون عورت مرد پلاتا ہے جب بچپن میں ماں کے پیٹ میں بھائی چاٹ کر پڑا تو مرد نے اسے خون نہیں دیا تھا عورت نے اس کو جو ہے کھلایا تھا تھا جب گوشت کے اندر اللہ نے وہ دینا وہ کہ اللہ نے سینے سے چت دیا اب بڑا ہو گیا چلنے پھرنے لگا تو جو مرد جو باپ اپنے بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ جرم کا غلام ہے بچہ ماں سے کتنا کرتا ہے شفقت رحم اور کرم اس لیے کہ دودھ اگر دینا تھا باپ کو دیتا اور پیٹ دینا تھا باپ کو دینا تھا پیٹ اللہ نے باپ کو دیا دودھ اللہ نے سینا عورت کو دیا ہر طرف چلنے پھرنے لگا یہ تھکانے کے واسطے سے کا غلام معلوم ہے لیکن تیرے ہاتھ سے کھاتا نہیں تو تیرے پاس دودھ تو پی لیا نو مہینے تک دودھ تو چاٹ لیا اکیلے کھاتا یہ غلامات کی جو کرامت ہے میں اس کا بیان نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں راہ نہاد کے اندر راہ شہادت کے اندر دو خطرناک کتنے ہیں ایک کتنا مال دولت کا ایک کتنا گرو کی غلامی کا عورت کا کتنا یہ دو کتنے شہادت کی لذت نہیں پاؤ گے اور جہاد کا پاٹ نہیں پڑھ پاؤ گے اور جہاد کا سبق نہیں پلٹ پاؤ گے کیونکہ ہی سمجھو گے اور مولوی اور شریعت پر اور مولوی محرم کے اندر کر بتا گیا یہ کیا لے کر بیٹھا ہے یہی تم کہو گے اس لیے کہ جب تک یہ یہ یہ دونوں اینٹی اینٹی جہاد شہادت مال و دولت کا کتنا عورت نہیں ابھی اصل اللہ خانی صاحب سے آنے پر لایا یہ دو فطرے ہیں جن سے روزگاری تباہ ہوئی تو میری قدر بھی ان فطروں سے تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور یہ فطرے ہٹیں گے انسان کے اندر انسان کے اندر مر گرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انسان کے اندر جامع دوست کرنے کا جذبہ ہوگا انسان دیے گا دوسروں کے لیے دے گا مہمان آیا نبی کے گھرانے میں گزا کر بھیجا کچھ دیکھا آپ نے فرمایا ہے کوئی صحابی جو اس میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے ایک صحابی ہے کیا ہوتے بارے جگہ کی بیماری ہے کہ بچے کھائے تو ماں باپ گے ماں باپ کھائے تو بچے کہا کہ بچوں کے لیے رکھ رکھا تھا لیکن مہمان آیا بچوں کے لیے ہاٹی کے اندر چولہے پر ہاٹی چڑھائی پانی رکھا کنکریاں کر پاسے لگے اور لگی بچوں سے کہا ابھی ابھی پک جائے گا پیسہ ابھی پک جائے گی چاول اور